میمنا اور بھیڑیا ایک وقت کا قصہ ہے کہ ایک شرارتی میمنا تھا جو ہر روز کسی نہ کسی مصیبت میں پڑ جاتا تھا اے خدا میں میں پورا کیچڑ آلودہ ہوں اور بو آ رہی ہے ممی کو یہ بات پسند نہیں آئے گی تبھی اس کی ماں وہاں آ گئی اور اس چھوٹے میمنے کی جانب اس نے غصے سے دیکھا تم کبھی میرا حکم نہیں مانتے ہیں نا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اتنی اونچائی سے چھلانگ مت مارو پر میں نے آپ سے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ اس میں بہت لطف ہے آپ بھی تو کبھی بھی میری بات نہیں سنتی ممی ماں بھیڑ اپنے میمنے کی شرارت پر ہنسنے اور اسے آگوش میں بھرنے پر مجبور ہو گئی <laughs> اب چلو بھی چلو تمہیں صاف کریں اس کی امی ہمیشہ اپنے بچے سے بے انتہا محبت کرتی تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے بچے کی حفاظت کے لیے فکر مند رہتی اس کی امی ہمیشہ اسے آگاہ کرتی یاد رہے تمہیں جنگل میں نہیں جانا چاہیے وہاں جنگلی جانور رہتے ہیں وہ تمہیں خوف زدہ کرتے ہیں اور کئی بار وہ تمہیں کھا بھی جاتے ہیں او ممی آپ بہت فکر کرتی ہیں پر شرارتی میمنا کبھی بات نہیں سنتا میمنا اکثر جنگل میں چلا جاتا اور وہاں لمبے عرصے تک کھیلتا رہتا جب تک کہ شام تک کا اندھیرا نہیں ہو جاتا ایک دن ہمیشہ کی طرح میمنا جنگل میں دور بھٹک گیا وہاں اس نے ایک جھرنا دیکھا وہ ایک جھرنا ہے میں صحیح وقت پر پہنچ گیا مجھے پیاس بھی بہت لگ رہی تھی تو اس نے فیصلہ کیا کہ جھرنے سے پانی لے کر اپنی پیاس بجھائے جب میمنا جھرنے سے پانی پی رہا تھا ایک بھیڑیا درخت کے پیچھے سے اسے گھور رہا تھا ایک لذیذ مزیدار میمنا آج میرا خوشگوار دن ہے <laughs> تو اپنے برے ارادوں کو لے کر بھیڑیا میمنے کی جانب بڑھنے لگا میمنا بھیڑیے کے آنے سے بالکل بے خبر تھا اور پانی پی رہا تھا اور ان دو جانوروں کے علاوہ آس پاس کوئی بھی جانور نہیں تھا جو میمنے کو بھیڑیے سے بچا سکے تمہیں پتا ہے یہ جنگل صرف میری طرح جنگلی جانوروں کا ہے تم یہاں کیوں آئے ہو اس جھرنے سے پانی پینے کے لیے میمنا ڈر گیا تھا جب اس نے اپنی روبرو بھیڑیے کو دیکھا اسے علم تھا کہ بھیڑیے خونخار جانور ہوتے ہیں ممی نے مجھے آگاہ کیا تھا بھیڑیوں کی بابت مجھے یقین ہے یہ بھیڑیا مجھے اپنے دوپہر کے کھانے میں کھانا چاہتا ہے یہ بھیڑیا بہت ہی خواہش ہے جتنی جلدی ہو سکے مجھے جانور سے بچ کر نکلنا چاہیے ہاں، ہاں، ہاں۔ میں معافی چاہوں گا اے طاقتور بھیڑیے کیونکہ میں ایک ادنا سا ممنا ہوں جسے کوئی بھی علم نہیں ہے حضور ہی تم پانی بھی گندا کر رہے ہو اب میں یہ گندا پانی کیسے پیوں گا میں پھر سے معافی چاہوں گا پر آپ پیاسے نہیں رہیں گے اے بھیڑیے آپ کی طرف کا پانی صاف ہے ہاں؟ کیونکہ جھرنا جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں سے بہ کر وہاں آ رہا ہے میری جانب جہاں پر میں کھڑا ہوں میمنے سے ایسی دانش مندی کا جواب سن کر بھیڑیا سکتے میں آ گیا پر بھیڑیا بس ایک بہانہ تلاش کر رہا تھا میمنے کو مارنے کا مجھ سے بحث کرنے کی تم نے جرت کیسے کی شاید تم وہی میمنے ہو جس نے پچھلے سال مجھے گالی دی تھی پچھلے سال پر حضور اس سال تو میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا میمنے کو علم تھا کہ بھیڑیا بس کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا ہے میمنے کو مارنے کے لیے میمنے نے اپنے لفظوں اور حرکتوں پر لگام کس لی اس طرح میمنے اور بھیڑیے نے ایک دوسرے سے پوری احتیاط سے گفتگو کی میمنے نے کچھ لکڑ ہاروں کی آواز سنی اسی راستے پر آ رہے تھے جہاں میمنا اور گفتگو کرتا یہاں پر آ پہنچیں گے اور اسے یہاں سے بھگا دیں گے حضور بھیڑیا آپ نے درست فرمایا میں نے پانی کو گندا کیا ہے پر میرا آپ کو پریشان کرنے کا ارادہ نہیں تھا تم نے پہلے سے ہی مجھے پریشان کر دیا ہے میں آپ کو ایک کہانی سنا کر اس کی بھرپائی کرنا چاہوں گا حضور کہانی یہ تو وقت ضائع کرنا ہوگا اور مجھے اسے سننا ہوگا اور آہستہ آہستہ اس کے قریب سرکنا ہوگا کیونکہ مجھ میں اس کا پیچھا کرنے کی خواہش یا قوت نہیں ایک وقت کی بات ہے اس طرح میمنا کچھ اور منٹ گفتگو کرتا رہا جب میمنا گفتگو کر رہا تھا لکڑ ہارے پہنچے انہوں نے میمنے اور بھیڑیے دونوں کو دیکھا وہاں دیکھو ایک خطرناک لگتا ہے اور انہوں نے بھیڑی کو پکڑا اور پہلے میمنے نے خود کو محفوظ پا کر راحت کی سانس لیج گیا وہ اپنی امی کے پاس واپس دوڑ گیا اس نے اپنی امی کو بتایا جو کچھ جنگل میں ہوا تھا لکڑہاروں اور بھیڑیوں کی بابت اور پھر اس نے اپنی امی سے وعدہ کیا کہ وہ پھر کبھی بھی جنگل میں بنا اجازت نہیں جائے گا اور امی نے راحت کی سانس لی کہ میمنے نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے ہاں، اب مجھے علم ہو گیا ہے ممی مجھے اکیلے ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے جہاں طاقتور اور خونخوار جانور مجھے مارنے کی تاک میں چھپے بیٹھے ہوئے ہوں بھیڑیا اور سات بچے ایک دفعہ کا ذکر ہے کالے جنگل کے نزدیک ایک بکری ماں ایک چھوٹے سے پیارے گھر میں اپنے سات بچوں کے ساتھ رہتی تھی ایک دفعہ بکریوں میں لڑائی کا مقابلہ ہوا اور کالے جنگل میں سے بکریاں مقابلے کے لیے آئیں بلی پھر سے جیت گیا ہے کیا یہاں کوئی ہے جو گرینڈ بلی کو مقابلہ دے سکے اور یہ آئی مقابلہ دینے والی بڑے سینگ والی خاتون عظیم مارتھا سر جوڑو ایک دو تین لڑو دونوں بکریاں پوری قوت کے ساتھ ایک دوسرے کو دھکیلنے لگی گرینڈ بلی اما بکری پر حاوی تھا وہ اکھاڑے سے باہر گرنے والی تھی آجو ماں آجو اسے ماں کی طاقت دکھاؤ اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کے بعد ماں نے بڑی بکری کو ایک زوردار چھٹکا دیا اور اسے اکھاڑے سے باہر پھینک دیا مارتھا یہ لڑائی جیت چکی ہے تمام بچے ماں کے گرد کٹھے ہوئے اور اس کو گلے سے لگایا ماں تم نے اسے دکھا دیا ہرے ایک چالاک بھیڑیا مجمے میں چھپا انہیں دیکھ رہا تھا بہت سارے بچے اتنا سارا کھانا چلو بچوں چلے میں نے گھر کا سامان لینے بازار جانا ہے ماں اپنے بچوں کے ساتھ وہاں سے چل پڑی بھیڑیے نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ یہ خاندان کہاں رہتا ہے چلتے ہوئے ماں کو شک گزرا اور اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں تو کوئی نہیں تھا پھر اس نے بھیڑیے کے قدموں کے نشان دیکھے یہ چالاک بھیڑیا مجھے ایک دن اسے سبق سکھانا ہے یوں ہی وہ گھر پہنچے ماں کو کچھ سامان لینے کے لیے گھر سے جانا تھا میں سامان خریدنے باہر جا رہی ہوں تم نے دروازہ کسی کے لیے بھی نہیں کھولنا مت بھولو باہر ایک مکار بھیڑیا گھوم رہا ہے وہ کالا ہے اس کے پنجے خوفناک ہیں اور اس کی آواز گندی اور بھاری ہے کر کوئی کھٹکھٹائے دروازہ اچھی طرح بند رکھو hmm. اپنا خیال رکھنا الوداع الوداع ماما ماما اما بکری بازار چلی گئی ایک درخت کے پیچھے سے بھیڑیا اسے دیکھ رہا تھا تم فکر مت کرو اما بکری تم بازار جاؤ میں اپنا خویدہ کھانا تمہارے بچوں کو نقصان پہنچائے بغیر کھا جاؤں گا سیدھا پیٹ میں نکلوں گا <laughs> پھر خود کو زیادہ ظاہر نہ کرتے ہوئے بھیڑیا بکری کے گھر کی طرف بھاگا اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنا بھیس بدل لیا دروازہ کھولو بچوں میں واپس آ گئی ہوں بکری بچوں نے ایک دوسرے کو دیکھا لیکن دروازہ نہیں کھولا دروازہ کھولو دروازہ کھولو یہ اما ہیں میں بازار سے واپس آ گئی ہوں دروازہ کھولو بچوں نے جب اس کی بھاری آواز سنی تو انہیں اپنی ماں کی بات یاد آئی ہم جانتے ہیں تم کون ہو تم بھیڑیے ہو ہماری ماں کی میٹھی پیاری آواز تمہارے جیسی بھاری گندی نہیں چلے جاؤ ہم تمہارے لیے کبھی دروازہ نہیں کھولیں گے بھیڑیے نے ناک طریقے سے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا بچے خوف سے تترا رہے تھے لیکن انہوں نے گھر کا دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا پھر بھیڑیے کو ایک بات سوجی وہ بیکری پر گیا اور اس نے ایک کیک اٹھا لیا جو شہد سے بھرا ہوا تھا اس نے وہ یہ سوچ کر کھایا کہ اس سے اس کی آواز میٹھی ہو جائے گی اب میں اما بکری کی طرح بول سکتا ہوں بار بار وہ اما بکری کی آواز کی نقل کرتا گیا میں واپس آ گئی ہوں بچوں میں واپس آ گئی ہوں پھر وہ واپس سات بچوں اور گھر کی طرف لوٹا اور اس نے دروازے پر کھٹکھٹایا دروازہ کھولو میں نے ابھی اس بیوقوف بھیڑیے کو دیکھا ہے وہ دریا پر مچھلی کھا رہا تھا بکری بچوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر دروازہ نہیں کھولا جلدی کرو دروازہ کھولو اس دفعہ بچوں کو کچھ شک تھا انہیں وہ آواز اپنی ماں جیسی لگ رہی تھی اور وہ دروازہ کھولنے لگے تھے کہ ساتھ ہی سب سے بڑے بچے نے کچھ عجیب بات دیکھی دروازے میں سے رکو تم ہماری ماں نہیں اس کے اتنے خوفناک کالے پنجے نہیں ہیں چلے جاؤ مکار بھیڑیے اور ایک دفعہ پھر اپنی تمام تر کوشش کے باوجود بھیڑیے نے دروازہ بند پایا اب بھیڑیے نے گھر کے اندر گھسنے کی کوشش کی ایک کھڑکی سے جو فرش سے کچھ اوپر تھی بھیڑیے نے آہستہ آہستہ اینٹے کٹھی کرنا شروع کی گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے بالآخر وہ کھڑکی تک پہنچ گیا اور اس نے اپنے آپ کو کھڑکی میں دھکیلا ہا ہا ہا ہا ہا ہا تم اس بیوقوف بکری کے پاگل بچے اب میں تمہیں ایک ایک کر کے مار دوں گا ہے پاگل بھیڑیے تم اپنے آپ کو بہت تیز سمجھتے ہو مگر اب دیکھو کیا ہوتا ہے بچوں نے بھیڑیے کی طرف برتن پھینکنا شروع کر دیا بھیڑیے کو سر پر چوٹ آئی اور وہ نیچے گر گیا بھیڑیے کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا وہ اپنی ہر کوشش میں ناکام ہو چکا تھا پھر اس نے ایک درخت کا تنا لیا اور دروازے پر مارنا شروع کر دیا اس دفعہ میں ہوں بھیڑیا تمہاری ماں نہیں چلے جاؤ یہاں سے اب میں یہ دروازہ توڑ دوں گا اور تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی تمام بچے کٹھے ہوئے اور دروازے کے ساتھ جڑ گئے چار پانچ دفعہ کی کوشش کے بعد تنا تو ٹوٹ گیا لیکن دروازہ ویسے ہی تھا کچھ گہرا سوچنے کے بعد بھیڑیا چکی پر گیا اور اسے ایک آٹے کی بوری ملی اس نے اپنے پنجے اس میں دھسائے تو وہ پنجے سفید ہو گئے بھیڑیا واپس بکری کے گھر کی طرف لوٹا اور اس نے دروازے پر دستک دی بچو دروازہ کھولو اس بار بکری بچوں نے ایک دوسرے کو دیکھا مگر دروازہ نہیں کھولا او تم سوچ رہے ہو کہ میں بھیڑیا ہوں <laughs> میں تمہاری ماں ہوں اور تمہارے لیے بازار سے توحفہ لائی ہوں چلو بچوں دروازہ کھولو وہ آواز ماں کی جیسی تھی تو تو سب سے سے چھوٹے بچے نے دروازے کے کے نیچے چھپ کر دیکھا اس پاؤں سفید ہیں یہ ہماری ماں ہے دروازہ کھولو بچوں کو اب یقین ہو گیا انہوں نے دروازہ کھولا لیکن انہیں دیکھ کر دھچکا لگا اتنے بڑے دانت اور اتنا بڑا جبڑا غصے سے رہا تھا اب تم سب جلد میرے میرے پیٹ کے اندر ہوگے مت رو کھانے بچے دہشت سے بھاگے ایک میز کے نیچے گیا دوسرا بستر کے نیچے چلا گیا ایک نے الماری میں خود کو بند کیا اور ایک چولہے میں چلا گیا اور ایک سوراخ کے اندر بیٹھ گیا سب سے چھوٹے والا دادا کی گھڑی میں جا کر چھپ گیا <laughs> تم چھپن چھپائی کھیلنا چاہتے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں نگلوں ایک ایک کر کے چھپے ہوئے بچوں کو بھیڑیے نے باہر نکالا وہ مکار بھیڑیا انہیں ایک ہی نوالے میں نگلتا گیا صرف ایک جو فرار ہو سکا وہ چھوٹا کالا بچہ تھا کیونکہ بھیڑیے نے کبھی یہ تصور ہی نہیں کیا کہ دادا کی تنگ گھڑی میں ایک بچہ چھپ بھی سکتا ہے اور کیا مزیدار کھانا تھا تازے بکرے بھیڑیا فوراً گھر چھوڑ کر بھاگا ماں کے آنے کا وقت ہو چکا تھا جلد ہی اما بکری بازار سے واپس لوٹی کچھ فاصلے سے اس نے گھر کا دروازہ کھلا دیکھا تو وہ گھر کی طرف بھاگی اور اس کا خدشہ ظاہر ہو چکا تھا برتن ٹوٹے ہوئے تھے کپڑے پھٹے ہوئے تھے پورا گھر برباد ہوا ہوا تھا اور بچوں کا کوئی نام و نشان نہ تھا ماں جیسے کرسی کے اوپر گر سی گئی اور رونے لگی جب وہ رو رہی تھی تو دادا کی گھڑی کا دروازہ کھلا اور وہ کالا بچہ دوڑتا ہوا باہر آیا امی امی ماں نے اپنے چھوٹے بچے کو گود میں اٹھایا اور رونے لگی میرے خدا یہ کیا ہو گیا تمہارے دوسرے بہن بھائی کہاں ہے یہ بہت برا ہوا بھیڑیا آیا اور میرے سب بہن بھائیوں کو کھا گیا مگر میں نے تم سب کو بولا تھا کہ دروازہ نہیں کھولنا اور کیسے پتہ لگے گا کہ یہ بھیڑیا ہے یا نہیں بچے نے اسے پوری کہانی سنائی اور بھیڑیے کی بری چالوں کے بارے میں بتایا مترو میرے پیارے بھیڑیے تم نے میرے معصوم بچوں کو دھوکہ دیا اب میں اس برے بھیڑیے کی کہانی ختم کر دوں گی چلو اسے ڈھونڈ نکالتے ہیں اماں بکری اور اس کا بچہ گھر چھوڑ کے نکلے بھیڑیے کو ڈھونڈنے کے لیے اما بکری کو خرخراہٹ کی آواز سنائی دی کوئی بہت زور سے خراٹے لے رہا تھا یہ وہ لالچی بھیڑیا تھا بچوں کا کھانا اتنا بھاری تھا کہ وہ بہت گہری نیند سو چکا تھا جیسے وہ دنیا کے لیے مر چکا ہو ایک جھٹکے میں اما بکری کو ایک خیال آیا اما بکری نے ایک سوئی دھاگا اور کینچی لی اس سے اس نے بھیڑیے کے پیٹ کو کاٹ ڈالا اور جیسا کہ اس نے امید کی تھی اس ظالم نے اس کے تمام بچوں کو ثابت نگل لیا تھا چھوٹا بچہ اپنے باقی کے بہن بھائیوں کو دیکھ کر خوشی سے کودنے لگا ارے تم مہربانی کر کے خاموش رہو ورنہ تم کو جگا دو گے ایک ایک کر کے وہ بھیڑیے کے پیٹ میں سے باہر نکلنا شروع ہو گئے جلدی جلدی آواز نہیں نکالنی اس سے پہلے کہ وہ جاگے ہمیں نکل جانا چاہیے بالآخر تمام بچے باہر آ گئے ٹھیک ہے اب میں اس کو سی دیتی ہوں رکو مجھے پتھروں کا ڈھیر لا دو اور پھر انہوں نے بھیڑیے کے پیٹ کو پتھروں سے بھر دیا اور اسے سی دیا بھیڑیا ایک زوردار بھوک سے جاگا اور اس نے اپنا بھاری پیٹ دیکھا یہ بچے ہضم ہونے میں بہت وقت لے رہے ہیں مجھے تو پیاس لگی ہے بھیڑیا دریا کی طرف چل پڑا وہ اتنا وزنی ہو گیا تھا کہ اس کے لیے پاؤں اٹھانا مشکل ہو رہا تھا اتنا بھاری پیٹ ہے میرا آ, مجھے بہت پیاس لگی ہے پر جب وہ دریا پر پہنچا پانی پینے کے لیے تو اس کے وزنی پیٹ نے اس کو الٹا کر دیا اور وہ پانی میں ڈوب گیا اماں بکری اور بچے پانی پر پہنچے بھیڑیا تیرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن پیٹ میں پتھر ہونے کی وجہ سے وہ ڈوبتا گیا اور ڈوب گیا تمام بچے اور اماں اسے دیکھ کر ہنس رہے تھے وہ مکار بھیڑیا مر چکا تھا اور بچے اپنی ماں کے ساتھ خوشی خوشی گھر لوٹ گئے